پرچ مے ابا پرچمے اب ہاں، یہی پرچم حسین فوج کا بن کر نشان جو جڑی پہنچا فوج اشتیا کے درمیان ہر طرف سے آ رہی تھی بس سدائے الما نارے عباس طور تھی فرشتوں کی زبان ہر جام باسا ہر جام باسا ہر جام سلم کے ساتھ ہے چھوٹا سمجھ کی دا بندھا بازو عباس پر جیسے ہوتا بھی دے وفا نالم اس سے جدا ہے نالم سے یہ جدا اس علم پہ سایہ افغان ہے دعائے سیدا پرچم باسا پرچم باسا پرچم باسا پرچم باسا یہی پرچم ملی کے ہاتھ میں ہر جنگ میں کربلا پاتا دعائے سیدا کے رنگ میں خاصی ہاں پرچم کو گڑا حالی نے سنگ میں دوڑتا ہے سونی اس کو دیکھ کر رنگ میں پرچم سے آیا کربلا میں چلا کے اس کو جب گیا در یا نے بوترا چملی موجوں نے بڑھ کر استغازی کی رکھا اس کے پنجے کی چمک سے روشنی نے آفتا تھا جب تلک پوچھا رہا کر بل میں غازی کا عالم آ سکے نہ مئے سر پر میں آدھا کے قدم یہ علم ٹھنڈا ہوا رو میں لگے شاہے امم رو کے کہتے تھے یہی تھا میرے لشکر کا بھرم اجام اچھا باتا اچھا اجام باتا اور سکینہ کے لیے دھوپ میں یہ شاہ والا کے لیے اس کا گرنا موت سے کر کرتا کے لیے موت کا پیغام یہ پر چمپادا کے لیے آج ہر گھر پر علم ہے میرے غازی کا سجا حضرت زینب کی پوری ہو گئی آپ دعا مرحبا عباس غازی مرحبا صد مرحبا آسما تو جھک گیا تیرا علم اونچا رہا کی شان تو اس روز دیکھے گا جہاں آئے گا جس روز اس پر چمکا بارش وہاں کفر کی بسی پہ ٹوٹے جی ہزاروں بجلیاں مومنوں کے سر پہ ہوگا اس علم کا یہ علامت تک حسینی فوج کی ہے یادگار حش تک قائم رہے گا اعتباروں اختیار دیکھیں گے ریحان اس پر چمکی سب دن بہار اس کو لے کر آئیں گے جب مہندی عالی وقار منظر بدلے گا اس دن یہ مسلمان سنبھلے گا یہ مچھی سونا اگلے گی یہ برسائے گا ہر ایک نظام میں ظلم سب خود تعلیم کو ملوائے گا کافی کالم لہراتا ہوا جب میری لیے آئے گا میرا شہادت ہے جس کی وہ مولا سے مل جائے گا روز ساری دنیا میں غازی کالم لہرائے گا کافی کالم لہر آئے گا پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا جام جام پاس پرچم بڑا پرچم